حضرت طلحہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن نبی اوفا سے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وصیت فرمائی تھی انہوں نے فرمایا نہیں میں نے کہا پھر مسلمانوں پر وصیت کرنا کیوں ضروری قرار دیا گیا ہے انہوں نے فرمایا کہ آپ نے کتاب اللہ پر عمل کرنے کی وصیت فرمائی سنن نسائی حدیث نمبر 3650